فضاؤں پر مسلط لشی کر جنات ہے سا قیامت خیز طوفان ہے گولوں کو فرما رہے ہیں یہ جنات کی فوج ہے فضاؤں پر مسلط لشی کر جنات ہے سارتی قیامت خیز ایسا طوفان سکولیوں نے اٹھا رکھا ہے جیسے قیامت ہوتی ہے قیامت خیز طوفان ہے اندھیری رات ہے ساتی اٹھی ہے لانتی تحری بلو سیلاب کی صورت ہے جس کے حلقہ ہر موج میں گرداب کی صورت تلا تم خیز موجے ہیں گناہوں کے تھپیڑے ہیں الہی خیر کے کم زور انسانوں کو اس طوفان ذلت سے بچاؤں گا میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤں گا وہی زیغم زیغم شیر کو کہتے ہیں وہی زیغم جو تیرہ سو برس پہلے دہاڑے تھے وہی پنجے جو حق نے سی نئے بات میں گاڑے تھے یا اللہ جو صاحب کرام تیرے شیر پہلے دھاڑتے تھے ہر گرج کے جس جس طرف بھی چل پڑتے ہیں باطل کو کھا جاتے تھے یا اللہ میں آج کے مسلمانوں کو وہی شیر دیکھنا چاہتا ہوں مجھے ان کو اٹھانا ہے مجھے ان کو جگانا گونج سے گو گا اے باطل کو مٹانا ہے پلا ساقی پلا وہ شو لائے صحابہ اے ایمانی کہ اڑ جائیں دھواں بن کر وساوس ہائے شیطانی ساقی کر کو کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہی شراب عشق پلا دیجئے جو صحابہ کو پلائی تھی جس کی وجہ سے صرف ایک مستی رہ گئی تھی سب بس بس ختم ہو آئے آئے دہن خامہ میں ٹپکا دو دہنے دہنے خاما میں ٹپکا تو بادہ اپنے ساگر سے کہ جس کا کترا کترا تاز یانو کی طرح بر سے یا رسول اللہ میری قلم کے منہ میں اپنے عشق کے شراب کے پیالے سے وہ شراب ٹپکا دو کہ میری قلم جو لکھے ہیں جیسے صحابہ کے تیر برستے تھے وہ وہ کام میری قلم کر جائے شراب معرفت کا از سر نو جام بھر ساتی رگو میں پھر پرانا آتشی اسلام بھر لام برس بات عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو آگ کی طرح غیرت والا اسلام صحابہ کو دیا تھا آج پھر ہم مانگ رہے ہیں اے عاشق مصطفیٰ اے سرکار کے غلام حفیظ جالندری تیری دعا سنی گئی وہ آلشی اسلام ملنا شروع ہو گیا پلا مجھ کو پلا ساگر اسی صحابہ اے وحدت کا کہ جس کی موج سے منہ پھیر تم ہر فوج کثرت کا یا اللہ یا رسول اللہ وہ وحدت کی شراب پلا دیجئے جس سے کثرت کی جتنی فوجیں آتی ہیں سب کو بگا دوں میں تو ہی بے اٹھا سر بستا سر بستی سنا مردہ دلوں کو پھر وہی آواز وہی پرانی توحید کی میں کہ مٹکے کا سر کھول دیجیے مردہ دلوں کو پھر وہ آواز سنا دیجیے کہ کم اٹھ مردے اٹھ اللہ کے لیے کام کر دین کا سپاہی بن جا میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے پیالہ سامنے دھر دے قلم میں زندگی بھر فضلا اور آخری شعر ہے ساقی نامہ نظم کا زمانے میں نہیں مقصود خدا کچھ بھی زمانے میں نہیں مقصود میرا جد خدا کچھ بھی میرے منہ سے نہ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ بھی یہ ہے ساقی نامہ کیا ہے ساقی نامہ یہ آگے جی غلامی کی آپ کی حضرت جی غلط ہے غلامی میں بشر غیرت بے قائم رہ نہیں سکے دا تو صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکے دا غلامی میں بشر عزت کہ مانا بھول جاتا ہے پہن کر توخلا لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے غلامی سر بلندی کے نتائج سے ڈراتی ہے زمین پر پیٹ کے بل رینگنے کا گر سکھاتی ہے غلامی دیکھتی ہے خوف جہر عزم کے اندر ہراساں ہراساں بزم کے اندر گریزاں رزم کے اندر فرماتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں نا لانتی ٹٹو ہوتے ہیں نا جو ارادہ کرنے لگتے ہیں خوف جان آ جاتا ہے وہ کیوں مرنا ہے اوے مر جائیں گا اوے پیچھا ہٹ جا وہ پھر پیچھا ہو جاتا ہے پھر باقی اصا ہوں جدو دین دی طرف دعوت دینا بھوکے مارو جی موڑ دی ہو سانو یہ کہندے نے نا ہاں جی، حفیظ کہتے ہو غلام ٹٹو ہے یہ سمجھ لو جو لانتی یہ بکواس کرتا ہے یہ انگریزی کتا ہے یہ انگریزی انگریزی کتا ہے غلام ہے انگریزی ٹٹو ہے ٹٹو اور بزم ہو تو ڈرتا رہتا ہے اور جنگ ہو تو گریزا گرے گا پانی کیا ہے کہ نہیں باقی اور حال مجال جنگ کلو آدر یار مرنا ہی تنخواہ پرتی ہوئے سن جے مر گئے کتوں کھاوا رح دو قسم نا غلامی میں ارادے پختگی پیدا نہیں ہے کاموں کے ارادے ہمیشہ خام ہی ہوتے ہیں کچے ہی ہوتے ہیں پکے ارادے دلوں کو حسن استقلال پر شیدا نہیں کرتے مستقل مزاجی غلام میں نہیں ہوتی غلامی آدمی سے آ چھین لیتی ہے عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے غلام نماز بھی پڑے گا نا لانتی نیت پیڑی ہوگی آج کرے گا نیت جڑا کام بھی کرے گا نیت غلامی ذوق کی قاتل غلامی فکر کی ادو خود شناسی اور خدا کے ذکر کی دش غلام کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا کہ میں کیا ہوں بس وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کتا ہوں اور انگریز کے ہاتھ میں میری ہڈی ہے اوشل ہلاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ اگلے دن جو بابا جی آئے تھے نا انہوں نے بڑی زبردست بات کی ایمان سے بڑی دل کو لگی ہے ایک آج ایک ایک دور نے آگے آج ایک بات سنائی اور ایک بات تو بابا جی نے سنائی تھی ان سکولیوں کی مثال حکومت پہ ایک اترتا ہے حکومت سے اور ہر ایک کی تمنا ارادہ پھر یہی ہوتا ہے چلو ہم لگ جائیں جو بھی جو بھی لگ جائے گا زرداری کا بھائی ہوگا بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے زرداری بننے کے لیے بیٹھا تو انہوں نے مثال دی کہ چکی آٹے کی چکی پر سوراخ سے آٹا گر رہا تھا کتا آ کر کھانے لگ گیا پیچھے ایک شخص جا کر کھڑا ہو گیا کتے کے کہنے لگا چلو اگر ادھر سے منہ مارنے کا موقع مجھے کھانے کا نہیں ملتا لینے کا تو نکلے گا تو ادھر سے ہی نا سمجھ نہیں آئی میں کتا آٹا کھا رہا ہے تو میں کتے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں نکلے گا تو ادھر سے اور ایک آج دوست نے بات سنائی کہنے لگا ایک پیر صاحب گئے ٹرکی پیر تھا وہ ٹرکی صاحب دادا صاحب چلے گئے کہ مرید کے گھر میں آگے مرید کو غیرت والا تھا اس کی گھر والی پیر کے سامنے منہ چھپائے پھر رہی تھی پیر نے کہا او قیامت کے روز ہم کیسے پہچانیں گے جب یہاں ہی منہ نہیں دیکھا تو مرید نہیں سمجھ گئی بھی پیر تو منہ دیکھنا چاہتا ہے اس نے منہ کھول دیا مرید غیرت مند تھا اس نے خنجر اٹھایا پیر صاحب کا نک کاٹ لیا ناک کاٹ دی پیر صاحب نے کہا بےحود مرید یہ کیا کیا اس نے کہا حضور قیامت کے روز اتنے پیر ہوں گے ہم اپنے پیر کو کیسے پہچانیں گے انہیں آخیا صحیح لڑیا <laughs> تیرا پیر ہے اصل میں تیرا مریض ہاں <laughs> سمجھ نہیں آئی غلامی عقل سے خالی غلامی عشق سے آری غلامی طالب آرام آرام یا اے حوس کاری فرماتے ہیں غلام کبھی عاشق نہیں ہوتے غلام عقل سے خالی فدو میں بھی آنا اللہ سارا ہمارا بھی جلندر بھی کہتا ہے یہ کون فدو ہے وہ فرماتے ہیں جو غلام ہوگا عقل سے فارغ ہوگا عقل ہو تو غلامی کیسے قبول کرے یار بندہ خدا کا بنتا ہے غیروں کا غلام کیوں بنے سمجھ نہیں کی جا ایک ہے بندوں شیطانوں کا بندہ بننا غلام وہ ہوتا ہے جو شیطانوں کا بندہ ہو ارے آزاد وہ ہوتا ہے جو رحمان کا بندہ ہو سمجھ نہیں آ رہی یار جو آزاد ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی مانوں گا جو غلام ہے وہ کہتا ہے میں ہر سر کی ماروں گا وہ ماروں گا نکلنا تھا مانوں گا وہ ماروں گا وہ چلو حقیقت نکل گئی اور غلام جو ہوتا ہے ہمیشہ آرام طلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں، سکون سکون خواہشات اپنی ہے سو آواز کی ڈھونڈ تلاش میں رہتا ہمیشہ فور چیز آ جائے ہے ہاں، وہ آ جائے وہ آ جائے وہ آ جائے بس اسی چکر میں رہتا ہے جہاد زندگی میں خنجر جلاد کے ڈر سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے خود کو مار لیتے ہیں غلامی کی نگاہ ماں ورائے شک نہیں جاتی الج پڑتی ہے پردوں سے حقیقت تک نہیں جاتی فرماتے ہیں غلام ہمیشہ شک میں رہتا ہے یقین کی دولت سے معروم ہوتا ہے ہمیشہ شک شک سے محروم رہتا ہے شک میں مصروف رہتا ہے مبتلا رہتا ہے یقین کی دولت سے محروم رہتا ہے یہی وجہ سے آپ سکولی قوم سے بات کرو نا وہ کہ ہمیشہ وہ پتہ نہیں کی بڑھتی یار تی آند جی، لگ جاؤ دین نال پھر پتہ نہیں کی سمجھ لگی کی بڑھتی کی بن بنتی تیری لڑکی بنے میں تو چڑھتی اور گلابی اپنے ہاتھوں اپنی زنجیریں بناتی ہے پہن کر پھر یہ زیور نہ چتی ہے اور گاتی ہے یہ غلام ٹٹو وہ کہتے ہیں اپنی زنجیر اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے کیا مطلب یہ لانتی اپنی پابندی اپنی قید کے بندوبست خود کرتے ہیں دیکھو ہر الیکشن میں جیوے گنجا جیوے بندوبست بھی ہے جی وے بین چود نہیں نظر پہلے پری میں پڑھنا لوک دیں جی خیر یار کمال بسم اللہ ساقی ایک نظم ہے بسم اللہ اے ساقی وہ ساقی نامہ تھا یہ ہے بسم اللہ ہے ساقی نہیں اب زندگی کی اور کوئی راہ ایسا اگر جامع شہادت ہے تو بسم اللہ میں یوں مغلوب شر کب تک یہ مانا صبر لازم ہے بہت اچھا مگر کب تک یہ مانا صبر لازم ہے بہت اچھا مگر کب تک یہ معصوموں کے آنسو خاک میں کب تک سمائیں گے کبھی تو رنگ لائیں گے کبھی تو گل کھلائیں یہ مظلوموں کی آہیں کیا یوں بے کار جائیں گی یہی ایک دن زمین پر آسمانوں کو گرائیں گی آسمان کن کن کو کہا ہے یہ ظالم حکمران یہ فرنگی دنیا پر حکومت کرنے والے شیطان فرعون فرماتے ہیں مظلوموں کی آئیں اکٹھی ہو رہی ہیں بار گائے خدا میں آسمان کو نیچے گرا دیں گی یہاں مٹی کا ہر پتلا ادوے حق پرستی ہے اس کو میں نے کہا لکھ جو کہتے ہیں کتے کے بچے یہ کسی کو نہیں چھوڑتا یہ حفیظ کیا کہہ رہے ہیں یہاں مٹی کا ہر پتلا ادوے حق پرستی ہے یہ انسانوں کی دنیا ہے کہ شیطانوں کی بستی ہے مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نارا حیدری نہیں نارا تحقیق نارا تحقیق حق چار جانا حیدری نارا اکیلا نہیں مارنا شیوں کا نعرہ شیوں کا نعرہ ہاں ہاں سچ نہیں بات رہی سبحان رہی فرماتے ہیں یہاں پر جو بھی مٹی کا پتلا آدمی ہے نا سب ہر ایک حق پرستی کا دشمن ہے حق پرستی کا ہر ایک بندہ یہاں دشمن ہے یا اللہ یہ انسانوں کی دنیا ہے یا یوں لگتا ہے یہ تو شیطانوں کی بستی ہے کیا یہ کسی کو چھوڑ رہا ہے بھائی کہتے ہیں چشتی کسی کو نہیں چھوڑتا حفیظ کیوں نہیں چھوڑ رہا پچے ملا پیر کہ ساری شیتانا یہ سارا ملک دنیا جہی ہے یہ ہی شیتانا کا بنیا کڑا بنیا کڑا یہ میں سمجھایا سی سمجھ لگی یہ کس کم ظرف نے تہذیب نو کی طرح ڈالی ہے ہمت جس کی عالی ہے اسی کا جام خالی ہے یا اللہ یہ کس نے نئی تہذیب بنا کے دنیا کو پیش کر دی ہے کہ یہ ایسی عجیب لانتی تہذیب ہے جس کے ارادے بلند ہیں ہمت بلند ہے کہ وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے خلق خدا کی عدل و انصاف کے ساتھ خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا جو کچھ ہوتا ہے شیطانوں کے ہاتھ میں جاتا ہے یعنی جو خیر کا ارادہ رکھتا ہے یہ دنیا اس سے نفرت کھا جاتی ہے اور جو شر کا ارادہ رکھتا ہے یہ اس کی جھولی میں لونڈی باندھ کر بیٹھ جاتی ہے کشتی طوائفہ بن کر آ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی اللہ یہ کس کم ظرف نے تحادی بے نو کی طرح ڈالی ہے کہ ہمت جس کی آلی ہے اسی کا جام خالی ہے جنہیں قدرت نے بخشا ہی نہیں اندھا رند انہیں کے سامنے شیشہ انہیں کے ہاتھ پیمانا یا اللہ کیسی عجیب بات ہے جن لانتیوں کو حکومت کرنے کا چاچی نہیں ہے وہی لانتی آگے آتے ہیں سبحان اللہ وہی حکومت کرتے ہیں حکومت سب کچھ ان کو ملتا ہے کیسی عجیب بات ہے بے چچوں کو سب کچھ مل رہا ہے پتو کو سب کچھ مل یہ کیسا دین ہے ساتھی یہ کیا آئین ہے یہ کس کے دین و ایمان کی یہاں توہین ہے سا یا اللہ کریم یہاں تو تیرے دین کی توہین ہی توہین ہے بیزتی بیزتی بےزتی ہے یہ کون سا دین لوگوں پر چھایا